عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا جو کہہ رہے ہو اس کے بارے میں سوچ سمجھ لو اس نے پھر کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا جو کہہ رہے ہو اس کے بارے میں سوچ سمجھ لو اس نے پھر کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اسی طرح تین دفعہ کہا تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو فقر و محتاجی کا ٹاٹ تیار رکھو اس لیے کہ جو شخص مجھے دوست بنانا چاہتا ہے اس کی طرف فقر اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ اتنا تیز سیلاب کا پانی بھی اپنے بہاؤ کے رخ پر نہیں جاتا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچاس یہ حدیث ضعیف ہے